حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا آپ جب غسل کرنا چاہتے تو مجھے فرماتے میری طرف اپنی گدی یعنی پشت کر لو تو میں آپ کی طرف گدی کر کے کھڑا ہو جاتا اور آپ کو اس طرح پردہ کرتا ایک بار حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا میں اسے دھونے آیا تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں عباس بن نے اپنی صنعت میں مفرد کے سیغے کے بجائے ابن الولید ذکر کیا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور وہ ابو زہرا ہے اور ہارون بن تمیم نے جناب حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ پیشاب سب برابر ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو چھہتر